حکم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے محمد بن کعب قرضی سے سنا کہا کہ میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن ابی ابن سلول نے کہا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہ بھی کہا کہ اب اگر ہم مدینہ واپس گئے تو ہم میں سے عزت والا ذلیلوں کو نکال باہر کرے گا تو میں نے یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی اس پر کفار نے مجھے ملامت کی اور عبداللہ بن نبی نے قسم کھا لی کہ اس نے یہ بات نہیں کہی تھی پھر میں گھر واپس آ گیا اور سو گیا اس کے بعد مجھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا اور میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصدیق میں آیت نازل کر دی ہے اور یہ آیت اتری ہے الذین یقولون لا تنفقو علا علام اندر رسول اللہ آخر تک اور ابن ابی زائدہ نے عامش سے بیان کیا ان سے عمروں نے ان سے ابن ابی لیلہ نے اور ان سے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل کیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو دو